اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں